حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام اے اللہ میں تجھ سے اس وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تعریف صرف تیرے لیے ہے تجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں تیرا کوئی شریک نہیں تو احسان کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے جلال و عزت والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ سے اس کے عظیم ترین نام یعنی اسم اعظم کے واسطے سے سوال کیا ہے جس کے وسیلے سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے اور جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اٹھاون